بڑے مقام والا استغفار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ترجمہ اے ہمارے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ قائم نہ ہونے پائے اے ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ بہت نافع مؤثر اور جامع استغفار ہے قرآن مجید میں سمجھایا گیا کہ بعد والے مسلمان جو دل کے یقین کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں وہ انعام میں اپنے سے پہلے والوں کے ساتھ ملحق کر دیے جاتے ہیں اس دعا میں اپنے اسلاف کے لیے بھی استغفار ہے جو بڑا فضیلت والا عمل ہے وہ افراد جن کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض اور کینہ زیادہ پیدا ہوتا ہو وہ اس دعا کا بہت اہتمام کریں بے حد نافع ہے